بزر کو نشلی کا أما بعد میرے عزیزوں میرے بزرگ ہو میرے دوست ہو دنیا میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو بھیجا ہے تو اس کا مقصد بہت ہی خاص ہے جیسے کوئی ملک کا سفیر بن کر کسی دوسرے ملک میں جاتا ہے کسی کو سفیر بھیجا جاتا ہے تو اس خاص مقصد سے بھیجا جاتا ہے اب یہ سفیر دوسرے ملک میں جا کے اگر اپنا مقصد بھول جائے سفارت کاری کا اپنے ملک کی ترجمانی کا جو مقصد اس کو دے کر بھیجا گیا اگر یہ آدمی جا کر اس کو بھول جاتا ہے اور وہاں اپنے ذاتی کاموں میں مصروف ہو جائے عیش و عشرت میں مشغول ہو جائے تو ایسی ایسا سفیر معذور کر دیا جاتا ہے اس کی کوئی قدر نہیں ہوتی اس کی کوئی عزت نہیں ہوتی ایسے ہی اللہ تعالی نے انسان کو جو دنیا میں بھیجا ہے اپنا خلیفہ بنا کے بھیجا ہے اپنا نائب بنا کے بھیجا ہے تو اس کے ذمے جو کام اللہ تعالیٰ نے لگائے ہیں وہ ایک ہی کام ہے وہ یہ کہ تم ہم کو یاد کیے جاؤ اور ہماری فرما برداری کیے جاؤ اور ہماری منع کی ہوئی باتوں سے بچتے رہو پھر ایک دن آئے گا کہ ہم تمہیں اس خاص مقصد سے جو ہم نے بھیجا ہے دنیا میں ایک دن آئے گا کہ تم پھر ہم تم کو پھر اپنے پاس واپس بلائیں ہماری ہی طرف سے تم تم کو بھیجا گیا ہے اور ہم ہی ہمارے ہی پاس تم کو لوٹ کر آنا ہے تم کو اپنے پاس ہی واپس بلا لیں گے تو یہ درمیان کا جو عرصہ ہے اللہ کے سے آنے کا اس کا کچھ حصہ تو گزر جاتا ہے بچپنے میں جو غیر مکلف ہوتا ہے بچہ اس پہ کوئی ذمہ داری نہیں ہوتی ابھی اس کی جسمانی پرورش ہو رہی ہوتی ہے پھر اس کی بنیادی تربیت ہونے لگتی ہے ماں باپ کے ذریعے استادوں کے ذریعے حتیٰ کہ وہ بالے ہو جاتا ہے جب بالے ہو جاتا ہے اب اس کے ذمہ شریعت کے تمام احکامات فرض ہو گئے اور تمام نافرمانیوں سے بچنا اس پر بھی فرض ہو گیا چاہے غریب ہو چاہے امیر ہو چاہے کسی طبقے کا ہو کسی زبان کا ہو کسی قبیلے کا ہو دنیا کے کس خطے کا ہو اب شریعت کے تمام احکامات اس پر لازم ہو گئے اب کوئی آدمی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہمیں یہ چیز معلوم نہیں ہے اس لیے کہ شریعت کے احکامات کو جاننا اتنا ہی ضروری ہے بلکہ اس سے زیادہ ضروری ہے جتنا ایک عام کاروبار کے لیے نوکری کے لیے یا اور کسی دنیا کے کام کے لیے انسان کو ضرورت ہوتی ہے کہ اس کام سے پہلے اس کے متعلق علم حاصل کرتا ہے علم حاصل کیے بغیر دیکھو دو ہی چیزیں ہیں ایک علم اور ایک عمل اور عمل کے لیے علم ضروری ہے اور علم عمل کے بغیر بیکار دونوں ایک دوسرے کے لیے لازم و منظور ہیں تو جب تک علم نہیں ہوتا دنیا کا کام کوئی نہیں کرتا ایسے ہی جب تک علم نہیں ہوگا تو دین کا کام بھی کوئی نہیں کر سکتا تو سارے کے سارے احکامات اس کے اوپر فل ہو جاتے ہیں اور کوئی آدمی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہمیں معلوم نہیں تو اب جب یہ سب بات ہو گئی اور یہ سب طے ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کسی خاص مقصد سے بھیجا ہے دنیا میں اور شریعت کے احکامات کو کا ہمیں پابند کر دیا ہے اور پھر تھوڑے عرصے کے بعد اللہ تعالیٰ پھر ہم کو اپنے پاس واپس بلائیں گے اور پھر اس کے بعد اس دنیا میں جو کچھ احکامات اللہ تعالیٰ نے ہم سے فرض کیے اور جو کچھ نافرمانیوں سے بچنے کا حکم دیا تو وہ سب کی پوچھ ہوگی سب کا یقین ہے نا بھائی بات ہے نا تو اور یہ بھی یقین ہے کہ اس دنیا میں دوبارہ کبھی کسی کو واپس نہیں ملے سینکڑوں ہزاروں سال گزر گئے کوئی ایسی مثال نہیں کہ کوئی شخص اب تک زندہ ہو اور نہ ہی کوئی ایسی مثال ہے کہ کوئی شخص جا کر واپس آئے یہ بھی ہمارا عقیدہ مضبوط ہے ایمان ہے ہمارا کہ ایک دفعہ دنیا میں آ کر جب لوٹ جاتا ہے لوٹنا بھی ضروری ہے اور لوٹ کر واپس بھی نہیں آتا یہ بھی طے ہو گئی بات ہے نا بھائی تو اب جب کہ ہم تھوڑے دن کے لیے یہاں بھیجے گئے ہیں اور احکامات شرعیہ کے پابند کر دیے گئے ہیں اور پھر سارے کا سارا حساب کتاب ہم سے ایک ایک لمحے کا لیا جائے گا تو میرے عزیزوں اور دوستوں کہ دیر کس بات کی ابھی طے ہو گیا کہ دوسری زندگی بھی نہیں ملنی اور یہ بھی طے ہو گیا کہ ایک دن ہمیں یہاں سے جانا ہی جانا اور آئے بھی ہم اللہ کے پاس سے ہیں جانا بھی انہی کے پاس ہے یہ سب باتیں طے ہیں پھر پھر غفلت کی معنی سمجھ میں نہیں آتی کیوں غفلت ہم لوگ کرتے ہیں کیا وجہ ہے کس بات کے انتظار میں ہیں کیا دوسری زندگی کے تو یہ طے ہو گیا کہ دوسری زندگی نہیں ملنی اور کیا بہت لمبی زندگی کے یا ہمیشہ رہیں یہ بھی طے ہو گیا ہم نے بھی ہمیشہ نہیں رہنا ہمیشہ کے لیے نہیں رہنا ہے اس دنیا نے بھی ہمیشہ کے لیے نہیں رہنا ہے یہ دنیا بھی فنا ہونے والی ہے دنیا بھی فنا ہونے والی ہے اور جو کچھ اس کے اندر ہے وہ بھی فنا ہونے والا ہے اور جو کچھ زمین و آسمان میں ہے یہ سب کچھ فنا ہونے والا ہے تو اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات جو تخلیق کی ہے اس کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ انسان اور جنات کو اللہ تعالیٰ نے اپنی معرفت اور محبت کو پیدا کرنے کے لیے حاصل کرنے کے لیے بھیجا ہے یہ مقصد ہے اب مقصد کو کھو کر کوئی انسان اگر فضول چیزوں میں لگ جائے تو وہ کتنا بیوقوف کہلاتا ہے تو بہرحال یہ سب بات تو طے ہو گئی تو اب ہمیں کرنا کیا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے اس کا علم ہونا ضروری ہے تو اس کا علم حاصل کرنے کے لیے ہم ایسی صحبتوں میں ایسی مجالس میں بیٹھتے ہیں جہاں ان باتوں کی تکرار اور ان باتوں کا تذکرہ کیا جاتا ہے جب ان باتوں کے تذکرے سے علم حاصل ہو جائے تو پھر اب باری آتی ہے عمل کی اور عمل کی توفیق بھی انہی مجالس سے عمل کی توفیق اور ہمت بھی انہی مجالس سے ملتی ہے شوقت اولیا سے نہ کتابوں سے نوازوں سے نظر سے پیدا دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا تو اب جب یہ سب بات طے ہو گئی کہ علم بھی ہے اور عمل بھی ضروری ہے نا تو پھر کام کرنے کے لیے دیر کس بات کی کس بات کی دیر کس بات کا ہم انتظار کرتے ہیں بتائیے یہ کتنی بڑی حماقت اور نقصان کا سودا ہے کہ ایک چیز کا علم ہو گیا کہ ہم اللہ کی عبادت کرنے کے لیے دنیا میں آئے ہیں اور ان کی نافرمانی سے بچنے کے لیے دنیا میں آئے ہیں یہ تھوڑے دن کا مجاہدہ اور کام خاص مقصد کے لیے اللہ نے جو بھیجا ہے اس کی تکمیل ہوتے ہی اللہ تعالیٰ ہم کو اپنے پاس واپس بلائیں گے اور پوری زندگی جو ہم نے یہاں گزاری اس کا حساب و کتاب کریں گے اور پھر جس نے اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پابندی کی ہوگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی پابندی کی ہوگی اس کو اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہمیشہ کی ایک ایسی جگہ عطا فرمائیں گے جس کا نام جنت ہے نا بھائی جنت کس کے لیے ہے ان لوگوں کے لیے ودینہ امنوں تو عامل کہ آپ ایمان لائے اور پھر ایمان لانے کے بعد عمل صالح کیا نیک عمل کیا ان کو ان کو ہم ان کاموں کے بدلے جنت عطا فرمائے اور حدیث پاک میں ہیں القئی تو مندان نفس ہو القیس مندان نبسرو و عامل لما بعد الموت عقل مند کون ہے دیکھیے ایک ایک فیصلہ جو ہے ایک عام آدمی کرتا ہے کہ بھائی بلا آدمی عقل مند ہے تو ٹھیک ہے بھائی ایک فیصلہ کوئی معتبر معتمد آدمی کرتا ہے بارسوخ آدمی کرتا ہے تو اس کی ہم اہمیت زیادہ بھائی بلا آدمی جو ہے زیادہ عقل ہے ایک فیصلہ کوئی مثال کے طور پہ کوئی جج دے دیتا ہے ہم اس اور زیادہ اعتبار کرتے ہیں کہ یہ جو اس نے کہا ہے جج نے جو بات کہی وہ ٹھیک ہوگی اس سے بھی بڑا کوئی وزیر اعظم کہہ دیتا ہے کہ فلاں شخص عقل مند ہے اس کی اور اہمیت ہو جاتی ہے بادشاہ کسی کو کہہ دے کہ فلاں شخص عقل مند ہے تو اس کی بات اور زیادہ اہمیت ہو جاتی ہے یہاں کون کون بتا رہا ہے سرکار دو عالم سید الانبیاء سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیا ارشاد فرما رہے ہیں کیا خبر دے رہے ہیں کہ تم میں سے سب سے عقل مند وہ ہے القیس قیس مانے عقل مند ہوشیار القیس سمندان نفسہ ہو جس نے اپنے نفس کو قابو میں کر لیا نفس کو قابو میں کر لیا دل کے گندے تقاضے ناجائز خواہشات کو اس نے قابو کر لیا کہ ایک بھی خواہش ہم پوری نہیں کرنے دیں گے اس لیے کہ ہم اپنے غلام نہیں اپنے دل کے غلام نہیں اپنے نفس کے غلام نہیں ہم اللہ کے غلام ہیں ہمیں کوئی خاص مقصد دے کر بھیجا گیا تو تو مندان جس نے اپنے نفس کو قابو نہیں کر لیا اس کی بری بری خواہشات کو قابو کر لیا اور وہ عامل علما باد الموت اور موت کے بعد والے حالات کی تیاری کر لی عقل مند کون ہے بھائی بھائی یہ تو ایک سادہ سی بات ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا اس سے بڑھ کے تو کوئی بات ہی نہیں ہے لیکن ہر انسان جانتا ہے کہ ایک ایک چیز ہے ناپائیدار اور ایک فنا ہونے والی چیز ہے فنا ہونے والی زندگی فنا ہونے والی دنیا فنا ہونے والا مال فنا ہونے والی اور حسین شکلیں فنا ہونے والی لذتیں سب چیز فنا والی چھوڑ کر ایک پائیدار زندگی کی طرف جانا سب مانتے ہیں بات کوئی تو القئی سمندان نصو و عامل علیما بادل موت کہ ایک تو اپنی نفس کی خواہشات کو قابو میں کرنا نفس کو قابو میں کرنا اور آخرت کی تیاری کرنا وہاں جن جن کاموں سے ہم اپنی جنت بنا سکتے ہیں جلدی جلدی ان کاموں کو ذخیرہ کرنا ہے نا پھر اس کے بعد تو دوستوں موقع ہے ہی نہیں اور بل من منحط کا عنفرو ہوا مانی بے وقوف بالکل یعنی جاہل بے وقوف آدمی کو کہتے ہیں عاجز کمزور بالکل بے بس آدمی وہ ہے کہ عاجز ہو من منحطبرا نفس ہوا کہ اپنے نفس کی خواہشات کا غلام بنا ہوا ہے اس نے نفس نفس کی اتباع کر رہا ہے اور وہ تمنا کیا ہے خیر وہ چھوٹا سا ایک عبادت رہ گئی کہ وہ اللہ سے پھر بڑی بڑی امیدیں باندھتا ہے کہتے ہیں نا اللہ بہت غفور الرحیم تو غفور الرحیم بھی ہے لیکن سال سال میں انتقام لینے والی بھی ذات ہے عذاب دینے والی بھی ذات ہے یہ سب باتیں ہم بھول جاتے ہیں بس کام اپنی مرضی کا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہیں لیکن ان پر ان کی مغفرت اور رحمت اور ان کے کرم کی برسات اس پر ہوتی ہے جو اپنی کوشش پوری کرتا ہے اگرچہ ہمارے تمام اعمال میں سے کچھ بھی اس قابل نہیں ہے کہ اللہ کے لائق ہو سکے لیکن وہ کوشش کرتا ہے جتنی استطاعت وطق اللہ فتق اللہ ہو کہ جتنی تم میں استطاعت ہے وہ اتنی کوشش کرو باقی کام پھر وہ بنا دیں گے باقی کام وہ بنا دیتے ہیں وہ دیکھتے ہیں جب بندے کو لڑکتے پھڑکتے لیکن کام ہمارے راستے کا کر رہا ہے کوشش کر رہا ہے بچ رہا ہے گناہوں سے پھر وہ ایک دن اس کو ہاتھ پکڑ لیتے ہیں جل فرما لیتے ہیں عالمگیر رحمت اللہ علیہ کا ایک واقعہ حضرت نے سنایا اپنے بیان میں حضرت والا رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ ایک ہندو راجا کا جو بیٹا ہندو راجا تھا وہ مر گیا تو اس کا بیٹا جو ہے وہ بہت قابل تھا اور اس کے جو بادشاہ اور راجا کے وزیر تھے وہ بھی بہت نمک حلال تھے وفادار تھے بادشاہ کے راجا کے تو انہوں نے سوچا کہ یہ حاصلین اس گدی پہ قبضہ کر لیں گے تو ایسا کرتے ہیں کہ عالمگیر کی خدمت میں جاتے ہیں اور اس کو بتاتے ہیں تاکہ وہ اپنا اجازت نامہ حکم نامہ تقرر نامہ دے دیں تو پھر کوئی اس گدی کو چھین نہیں سکے گا لہذا وہ اس لڑکے کو اس راجا کے لڑکے کو لے کے چلے دہلی اور راستے بھر اس لڑکے کو سکھاتے پڑھاتے رہے کہ بھائی ایسے ایسے بادشاہ ایسے سوال کرے تو اس کا یہ جواب دینا بادشاہ ایسے سوال کرے تو اس کا یہ جواب دینا اچھا، ٹھیک ہے جب دہلی قریب آ گیا بادشاہ سے ملاقات کا وقت آنے لگا تو لڑکے نے کہا کہ جو کچھ آپ نے باتیں مجھ کو سمجھائی ہیں وہ سب اپنی جگہ ٹھیک ہیں لیکن اگر ان باتوں کے علاوہ بادشاہ نے کوئی سوال کیا پھر میں کیا جواب دوں گا تو وہ وزرا کہنے لگے بھائی یہ لڑکا سمجھدار ہے یہ اپنا کام خود نکال لے گا بارہ وہ جب لڑکا بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہوا اس وقت عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ حوض میں غسل فرما رہے تو جیسے یہ قریب گیا اور اس نے عرضی کی کہ صاحب ہمارا پاپ مر گیا ہے اور ہم کو جو ہے گدی پر آپ اٹھا دیجیے تو اس نے جو ہے بادشاہ نے عالمگیر نے اس کا ہاتھ پکڑ کر زور سے کہا کہ ڈبو دوں حوض میں تو لڑکا جو ہے وہ ہنسنے لگا زور سے ہنسنا پیغام آ کے ہنسا بادشاہ نے کہا کہ تم تو اچھے خاصے پاگل معلوم ہوتے ہو آئے ہو گدی لینے کے لیے اور تم ہنس رہے ہو میں تمہیں ڈبونے کا کہہ رہا ہوں اور تم بجائے خوفزدہ ہونے کے اور مجھ سے معافی مانگنے کے تم تو رہے ہو تاجی حضور آپ کا اقبال بلند ہو پہلے مجھ سے پوچھ تو لیجیے کہ کیا بات ہے میں کیوں ہنس رہا ہوں اچھا بتاؤ کیا بات ہے کہا کہ بادشاہوں کا بڑا اقبال ہوتا ہے جس کا وہ ہاتھ پکڑ لیتے ہیں پھر وہ اس کو ڈوبتا نہیں ہے پھر تو جس کا ہاتھ ان جس کے ہاں- کا ہاتھ میں جس کا ہاتھ آ گیا وہ کبھی ڈوب نہیں سکتا جس کا ہاتھ پکڑ لے تو حضرت خان بھی رحمت قصے کو بیان کر کے فرماتے ہیں کہ دیکھو ایک ہندو کو بادشاہ کے اوپر کتنا اعتماد تھا لیکن آج مسلمان کو اللہ تعالیٰ پہ کوئی اعتماد نہیں اللہ تعالیٰ جس کا ہاتھ پکڑ لے ہم اللہ سے مانگیں تو اللہ تعالیٰ جس کا ہاتھ پکڑ لے پھر پوری کائنات اس کو اپنی طرف نہیں کھینچ سکتی شیطان اور نفس مل کر پوری کائنات کی گمراہ کن ایجنسیاں مل کر بھی چاہے تو اس کو اللہ سے ہٹا نہیں سکتے اللہ سے دور نہیں کر سکتے تو اس لیے اس دولت کو اللہ تعالیٰ سے ماننا بھی چاہیے اللہ تعالیٰ اس پاک میں فرماتے ہیں اللہ اج تبھی ہرئی مین اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں جز فرما لیتے اپنی طرف کھینچ لیتے ہیں پھر جب وہ ان کا کھینچا ہوا کوئی شخص اس کو نہیں کھینچ سکتا بھائی ایک آدمی کمزور آدمی کسی کو کھینچ رہا ہے تو دو آدمی آئے انہوں نے اس کو کھینچ کے چھوڑا لیا کمزور آدمی سے چھوڑا لیا لیکن ایک گولو گلوان کسی کو کھینچ رہا ہے ادھر سے دس آدمی بھی زور کریں تو اسے نہیں چھڑا سکتے لیکن اللہ تعالیٰ حکم الحاکمین زبردست طاقت والے وہ جس کو اپنا بنانا چاہیں بتاؤ دوستوں کوئی ہے اس کو اپنی طرف کھینچنے والا کوئی نہیں تو اس طرح یہ دولت جو ہے مانگنے کی چیز ہے کہ اللہ آپ ہم کو جذب فرما لیجیے کھینچ لیجیے اپنا بنا لیجیے تو غرض یہ کہ بھائی یہ اس بات سے کام نہیں چلے گا کہ ہمیں معلوم نہیں تھا ہمیں معلوم نہیں تھا یہ ادھر وہاں نہیں چلے گا اس لیے آج سے ہم ارادہ کر لیں کہ جو نیک بات دین کی بات ہمیں معلوم ہو جائے اس پر ارادہ کر لیں کہ آج سے ہمیں پکا عمل اس پر کرنا ہے نا کیونکہ ہم سب نے طے کر لیا کہ ہم یہاں تھوڑے دن کے لیے آئے ہیں اور ہمیں یہاں سے واپس بھی جانا ہے اور ہمیں حساب دینا ہے اور لوٹ کر کبھی نہیں آنا ہے تو عقل مندی کس میں ہے عقل مندی کس میں ہے کہ آج سے ہم اللہ تعالیٰ سے وعدہ کر لیں کہ اللہ آج ہم آج سے ہم کسی کے نہیں ہیں سوا کے نہیں ہوں کسی کا تو کیوں ہوں کسی کا انہی کا انہی کا ہوا ہے بھائی ہم میں سے اکثر لوگوں کی عمریں اب آدھی سے زیادہ تو ہو ہی گئی ہیں اور بعض لوگوں کی حدیں جو ہے وہ چھو رہی ہیں کہ بس اب چل چلاؤ میرے حضرت فرماتے تھے بال جب سفید آ جائیں تو وہ اس میں اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ بس اب میاں کی طرف سے کسی وقت بھی بلاوا آنے والا ہے نا نہ جانے بلا لے پیا کس گڑی تو رہ جائے تک کی کھڑی کی کھڑی کتنے ہمارے سامنے جوان جوان چلے جاتے ہیں بوڑھے تو اپنی جگہ ہے لیکن جوان بھی چلے جاتے ہیں تو اب بھائی ہم دیر نہ کریں کہ اب جو بات ہمارے کان میں دین کی پڑ چکی ہے یا پڑھ رہی ہے یا پڑھنے والی ہے ہم ارادہ کر لیں کہ بھائی اب ہم نے جو ہے اس کے خلاف نہیں کرنا ہے کیونکہ اللہ کے پاس ہمیں جانا ہے اور وہاں حساب دینا ہے اور کبھی لوٹ کر پھر نہیں آنا ہے نا تو چار باتیں میں آپ کے سامنے اب پیش کر دوں گا کوشش کروں گا جلدی جلدی تاکہ کم وقت میں کام ہو جائے تو چار اعمال میرے مرشد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ چار اعمال ایسے ہیں جن پر عمل کرنے سے انسان اللہ والا ہو جائے اللہ والا ہو جائے کیا مطلب اللہ اس کے ہو جائیں گے یہ اللہ کا ہو جائے گا جب اللہ اس کا ہو جائے گا تو تو, تو, تو سب میرا جو میرا تو سب میرا فلک میرا زمین میں جو ایک تو ہی نہیں میرا تو کوئی شے نہیں دوستو اللہ کو اپنا بنا لو یہی دنیا عمل کے لیے ہے عمل کے لیے ہے دنیا یہ راحت اور عیش و عشرت اور مستیوں کی باتیں یہ انسان کو زیب نہیں دیتی دوستو اس کام کے لیے دنیا میں آئے نہیں یہ ہمارا ہمارا ہماری جنت ہمارا آرام ہمارا عیش ہمارے تمام نعمتیں جنت میں یہ دنیا محنت کے لیے ہے اور آرام جنت پہ اٹھا کر رکھو ہاں؟ تب تو بات ہے کام کی اور اگر دنیا ہی کو ہم نے اپنا مقصود بنا لیا اور یہیں کے و عشرت کو مقصود سمجھ لیا کہ بھائی اچھا بنگلہ ہو اچھی گاڑی ہو یہ سب چیزیں ہو تب تو ہم کامیاب ہیں ورنہ کامیاب نہیں تو بھائی یہ تو کی بات ہے اس لیے چار اعمال کو ایسے بنیادی میرے شہر نے ارشاد فرمائے کہ جو شخص ان چار کام کو کر لے گا یہ مطلب نہیں ہے کہ دین میں چار ہی احکامات ہیں مطلب یہ ہے کہ ان چار اعمال پر جو عمل کر لے گا ان شاء اللہ تعالیٰ وہ اللہ والا ہو جائے گا کامیاب ہو جائے گا دین کے باقی احکامات پر عمل کرنا اس کے لیے انتہائی آسان نہیں بلکہ مزیدار بھی ہو جائے مزیدار بھی ہو جائے اب کیا وجہ ہے وجہ یہ ہے کہ چار کام ذرا مشکل کام اپنے نس پر جبر کرنا پڑتا ہے محنت مشقت کے لحاظ سے کوئی مشکل نہیں ہے کوئی داڑھی رکھنے میں کیا مشکل ہے خود ہی اگنی ہے اور کوئی آپ کو اس کو کھینچ کام تھوڑی کرنی ہے کہ بالوں کو کھینچ کھینچ کے نکالنا ہے یا کوئی پیسہ تھوڑی خرچ کرنا ہے کہ بھائی بہت مہنگی کوئی کریم بال اگانے والی لانی ہے گنجے پن کے لیے لوگ کتنا کتنا محنت کرتے ہیں کتنا پیسہ خرچ کر دیتے ہیں یہ خود بخود آ جائے گی کوئی محنت نہیں کرنی پڑے گی بلکہ آپ کا خرچہ بھی بچے گا روزانہ بلیڈ کا خرچہ کرنا پڑتا ہے وہ خرچے سے آپ بچ جائیں گے صبح صبح گال چھیلنا پڑتا ہے ایک کوٹ پھر دوسرا کوٹ پھر تیسرا کھوٹی اکھاڑ کوٹ حضرت ہمارے فرماتے تھے کھوٹی اکھاڑ کوٹ اتنا چھینتے ہیں گالوں کو کہ بالکل چکنا ہو جائے بالکل عورتوں جیسا گال بنا لیتے ہیں ہے نا اسی ایک صاحب اپنے بچے کو لے کر گئے ایک عالم کے پاس بادشاہ عالم تھے بچہ ان کو دیکھ کے رونے لگا تو کہا دیکھا مولانا میں اسی لیے داڑھی نہیں رکھتا ہوں کہ بچہ داڑھی سے ڈر جاتا ہے اس نے کہا بات یہ نہیں ہے داڑھی سے نہیں ڈر رہا کہ بات یہ ہے کہ یہ ادھر جب تم گھر جاتے ہو تو دیکھتا تھا ادھر چکنے گال یہ بھی اماں کے جیسا وہ اماں کو دیکھتا ہے وہ بھی ایک جیسے گال تو اس کو کچھ محسوس نہیں ہوتا تھا اس نے زندگی میں آج پہلی دفعہ ابا دیکھا ہے کیونکہ ابا سے سب ڈرتے ہیں اس لیے آج پہلی دفعہ اس نے ابا دیکھا ہے اس لیے رو رہا ہے تو یہ اس گناہ کا میرے مشکل فرماتے تھے کہ یہ چوبیس گھنٹے کا گناہ چوبیس گھنٹے نماز نہیں پڑی وقت ختم ہو گیا گناہ ہوا ایسے ہی کوئی اور دوسرا کام کر دیا گناہ کا ہو گناہ ہو گیا لیکن یہ کام چوبیس گھنٹے چوبیس گھنٹے انسان اللہ کی اور رسول کی نافرمانی کی حالت نافرمانی کی چوبیس گھنٹے کا گناہ گاڑی کا مونڈنا جب مونڈنا بھی اور ایک مٹھی سے کم پر کترانا دونوں کے دونوں گناہ کبیرہ ہے آرام ہے چاروں اماموں کا جس پر اجماع ہے متفقہ فیصلہ ہے کہ مسلمان کو ایک مٹھی سے کم گاڑی رکھنا جائز نہیں ہے حرام ہے ایک مٹھی داڑھی رکھنا واجب ہے نا یہ تینوں طرف سے ایک مٹھی ہونی چاہیے یہ دائیں طرف سے بھی ایک مٹھی ہو ایسے ہی یہ بائیں طرف سے بھی ایک مٹھی اور ایسے تھوڑی کے نیچے سے اوپر سے نہ پکڑیں بلکہ تھوڑی کے نیچے سے پکڑیں یہ یہاں سے پھر کاٹیں پہلے تھوڑی میں مٹھی میں داڑھی لے لیں اس کے بعد اس کو یہاں سے کاٹ دیجیے اس طرح سے داڑھی خوبصورت شڈول اچھی معلوم ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ تو خود جمیل ہے اللہ زمین وہ بول جمال جمال کو پسند کرتے ہیں آپ گاڑی کو اچھے طریقے سے رکھیں تیل کنگی کر کے رکھیں خوبصورت صاف ستھری بنا کے رکھیں تو یہ عمل جو ہے کہ بخاری شریف میں بھی ہے وہ لوگ کہتے ہیں بتائیے بتائیے کہاں داڑھی کا ثبوت بتائیے اول تو میرے مرشد فرماتے تھے قرآن پاک میں خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا خود ولاسی اس نے کہا یہ بات حضرت ہارون علیہ السلام نے حضرت موسا علیہ السلام نے حضرت ہارون علیہ السلام ہے نا ہارون علیہ السلام ہاں حضرت ہارون علیہ السلام نے موسا علیہ السلام سے سلمان جب نعمہ ولا دراسی خود میرے میرے میرے اے میری ماں کے بیٹے جب نعمت لا خود بلک گرتی ولا رخسی کہ میری داڑھی کو اور سر کے بالوں کو مٹھی سے مت پکڑو میرے مرشد نے فرمایا کہ داڑھی پکڑنے تو کبھی آتی ہے مٹھی ہوتی اس سے کم داڑھی پکڑنے نہیں آئے گی آپ ہاتھ مارتے رہیں گے پکڑنے نہیں آئے گی تو فرمایا کہ جو دیکھو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا جس بار بہت جگہ فرمایا لال نقم یہ تفق کرو تاکہ تم اس میں غور کرو یہ تب افلا یا تدبرو نل قرآن کیا تم قرآن کے اندر تدبر نہیں کرتے اس میں ہماری نشانیاں ہیں اور اس کے معنی قیامت تک کھلتے رہیں گے ان میں غور کرو اور ہماری منشا کو پاؤ کہ ہم کیا چاہتے ہیں تم سے ہے نا تو یہ باتیں یہ ہے غور کرنے والی باتیں تو اور دوسری بات یہ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ وقت ضرور رہا آپ سوال اپنی داڑیوں کو بڑھاؤ اور مونچھوں کو کچراؤ آج ہمارے یہاں الٹا معاملہ ہے مونچھیں بڑی بڑی اور داڑیں مڑی ہوئی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دو سفیر آئے کسرا کے سفیر ہے ان کی داڑیاں مڑی ہوئی تھیں اور مونچھیں بڑی ہوئی مونچیں بڑی ہونے کی تعریف بھی سن لیے بڑی مونچھیں کیسے کس چیز کس مونچھ کو بڑی مونچھ کہتے ہیں مونچھ رکھنا جائز ہے لیکن اگر مونچھ کا بال یہ سفید کنارے پر آ جائے شفت الولیا کا طرف آخر آخری کنارہ جو ہے اوپر شفت شفت کہتے ہیں ہوٹ کو شفت الولیا اوپر والا ہوٹ اوپر والے ہوٹ کا سفید کنارہ اس کنارے پر اگر بال آ جائے گا تو یہ حرام ہے یہ مونچھ کا جو جو ہے اس کو لمبی مونچھ میں شمار نہیں اور لمبی مشق کے مطالعت وعید ہے من طول والا شار بہ لمبے نل شفاعتی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے جس نے بڑی بڑی مونچے رکھی اس کو میری شفاعت نصیب کی اور بڑی مونچ کی تعریف کیا ہے کہ اتنی بڑی ہو کہ یہ آخر کی کنارہ ہے یہ تھک جائے لہذا جیسے ہی بال جو داڑھی والے ہیں بے داڑھی والے سب کے لیے ہے یہ جیسے ہی بال اس سفید کنارے پر آنے لگے اس سے پہلے ہی اس کو صاف کر دینا چاہیے ٹھیک ہے اور سب سے افضل درجہ تو بھائی مجھ کا یہی ہے کہ اس کو مشین سے یا کہیں سے بالکل برابر کر دیا یہ سب سے افضل درجہ ہے میرے مرشد فرماتے تھے کہ اگر ایک کم حسین عورت ہو اور ایک زیادہ حسین ہو تو شادی کس سے کرو گے نہیں کوئی شاید ہی کوئی ایسا ہو کہ اگر ہمیں کم حسین چاہیے بھائی سب آدمی کہتے زیادہ حسین چاہیے تو ایسے ہی اسلام کا زیادہ حسن اس میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ طریقہ زیادہ پسند ہے لہذا اس کے اندر یہ افضل درجہ یہ ہے کہ مجھوں کو بالکل باریک کر کے برابر کرو موبائل ادا کرو اس کے لیے وقت اللہ داڑھیوں داڑیوں کو بڑھاؤ تو آنکھ کو شوارے اپنی مجھوں کو اتراؤ تو اور بھی بہت ساری عادی سے پاک ہیں داڑھی سے متعلق مچھوں سے متعلق تو بھائی جس کو بھیل بحث کرنی ہوتی ہے مولانا رومی فرماتے ہیں اگر کی شادی ہوئی مگر سے اور بچہ ہوا کاش کی کاش ایسا کر لیتے کاش اگر مگر جو لگاتا ہے تو پھر وہ جو ہے نا وہ کچھ کام نہیں کر پاتا اگر مگر ہی لگاتا رہ جاتا مرضی جسے ہر وقت اسی پیش نظر ہے مرضی جسے ہر وقت پیش نظر ہے بس اس کی زباں پر نہ اگر ہے نہ مگر ہے جس کو اللہ تعالیٰ کی مرضی اور ان کی خوشنودی کا خیال ہوتا ہے پھر وہ اگر مگر نہیں لگاتا تین کی بات سن لیا اور بس ٹھان لیا کہ بس اب ایسا ہی چل رہا ہے تو خیر گاڑی کا یہ حکم ہو گیا کہ تینوں طرف سے ایک مٹھی گاڑی رکھنا اور یہ بھی طے ہو گیا کہ یہ واجب ہے اور جو گاڑی منڈائے گا کترائے گا دوستوں پھر وہ اللہ کا ولی کیسے ہو سکتا ہے کیسے اللہ کی رحمت اس پر آ سکتی ہے کیسے اللہ تعالیٰ اس کے روزی میں برکت دیں گے کیسے اللہ تعالیٰ اس کے کام بنائیں گے کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے میں یہ تقلّہ اللہ اللّہ مخرجہ جس نے تقوا اختیار کیا ہم اس کو مشکلات سے نجات دیں گے نکالیں گے اس کو اللہ کا وعدہ ہے اور میں اللہ اللہ میں ہی اسرا ہم اس کے کاموں میں بھی آسانی پیدا فرمائیں گے اب ہم تو داڑھی مدا رہے ہیں گناہ کبیرہ کر رہے ہیں کیسے ہمارے کام بنیں گے دوستوں تو وہ تو آخرت ہے دنیا کے بھی کام پھنس جائیں گے ہمارے کیونکہ اللہ تعالیٰ کی نگاہ ہماری طرف ہے ہی نہیں نگاہ ہی نہیں ہے جو اللہ کو ناراض کیے وہ ہے نگاہ اقربا بدلی مزاج دوستاں بدلا نظر ایک خون کی کیا بدلی کہ کل سارا جہاں بدلا ارے دوستو جس کا اللہ نہ ہوگا ساری کائنات بھی اس کی اس کی کوئی عزت بھی نہیں ہوگی کیونکہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان اکرمکم عند اللہ اطفاقم تم میں سے اللہ کے نزدیک سب سے معذر اور مکرم وہ ہے جو سب سے زیادہ تقوی والا ہے اور جس کے یہاں میں عرض کرتا ہوں کہ جو جس کی عزت اللہ کے یہاں ہوگی تو ساری مخلوق میں اس کی عزت نہ ہوگی کیا اللہ کے یہاں عزت ہوگی تو اس کو زمین میں وہ رسوا کریں گے اللہ تعالیٰ اس کو زمین میں بھی تو عزت سے رکھیں گے ہے نا اور اللہ کا وعدہ ہے میت اللہ تقلر جان حیث لا وہ ہائی ہم اس کو روزی کی ایسی جگہ سے دیں گے جہاں سے اس کے خواب و خیال نہیں ہوگا ایسا اس کو کھلائیں گے تو کتنے وعدے ہیں دوستوں لیکن جو آدمی اللہ کو ناراض کیے ہوگا اس کو پھر اس کا کیا بنے گا وہ تو مشکلات پریشانی ہر وقت آپ جو کام کریں اللہ کی رضا کے لیے کریں مشکل سے بچنے کے لیے نہیں روزی حاصل کرنے کے لیے نہیں کیونکہ ہم تو بھائی اللہ کے بندے ہیں ہمیں یہ کام اس لیے کرنا ہے کہ اللہ کا حکم ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے لہذا بھائی آج سے ہم بالکل پکا ارادہ کر لیں نبی کی شفاعت کا کون کون امیدوار ہے بھائی بتاؤ کون امیدوار الحمدللہ دیکھو سب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے امیدوار بھی ہیں اور اس کے سوا کوئی چارہ بھی نہیں دوستوں ایسے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ دیکھو دنیا میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تک رہے امت کے لیے روتے ہی رہے اور قیامت کے دن وہ اس وقت بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم جبکہ دوسرے انبیاء کہیں گے نفسی رب نفسی نفسی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا یا ربی امتی امتی میری امت کو بخش دیجیے میری امت کا کیا ہوگا ہاں؟ اور جب میدان محشر قائم ہوگا اس وقت لوگ مختلف ٹولیوں کے اندر انبیاء کے پاس جائیں گے اولیاء کے پاس جائیں گے سفارش کے لیے ہے نا لیکن کیا ہوگا کہ ہر نبی ہر ولی انکار کر دے گا کہ بھائی ہماری ہمت نہیں ہے آج کے دن ہم سفارش نہیں کر سکتے حتیٰ کہ اور اس وقت سورج سوا ندے پر ہوگا کھوپڑیاں پگھل رہی ہوں گی دوستوں اس حالت میں لوگ پریشان ہو جائیں گے وہ ایک دن پچاس ہزار برس کا دن گزر کے نہ دے گا لوگ پریشان ہو کے نکلیں گے ہم سے سفارش کے لیے نکلیں گے کہ آپ اللہ سے سفارش کر دیجیے کہ بس یہ دن ہم پہ ختم ہو جائے کسی طرح ابھی تو جاننا بہت دور ہے کہیں گے یہ دن ہم پہ ختم ہو جائے کسی طرح اس کی سفارش کر دیجیے پھر ہر نبی جو ہے معذرت کرے گا کہ نہیں ہماری ہمت نہیں ہے پھر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سب جائیں گے اور سفارش کی درخواست کریں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گر جائیں گے اور محسرین فرماتے ہیں ایک مہینے تک آپ سجدے میں پڑے رہ کے اللہ سے گر گڑاتے اور ہوتے رہیں گے کس کے لیے دوستوں سوچو تو صحیح ایک مہینے تک سجدے میں پڑے رہنا پھر کہیں جا کے ایک مدت کے بعد اللہ تعالیٰ ان سے فرمائیں گے بس اے نبی بہت ہو گیا اب آپ سر اٹھائیے اور مانگیے ہم سے کیا مانگتے ہیں دوستوں ایسے نبی کی ہم ناقدری کریں ایسے نبی کی باتوں کو نہ مانیں نقصان کس کا ہے کس کا نقصان کیوں ہم دیر کرتے ہیں اس کام میں کب ہم رکھیں گے خبر میں جانے کے بعد تو دوستوں ان گالوں کو کیڑے کھا لیں گے کیڑے پھر یہ جو جہاں جہاں ہمارے ہم جتنے گال بنا رہے ہیں اس کو کیڑے کھا جائیں گے دوستوں ایسی ایسی زمین جو ہے اس پر سنت کا باغ اگا لو تو یہ گال کے یہ گال کام کے ہو جائیں گے دوست اس پر سنت کی کھیتی اگا لو اس باغ کو اگا لو دنیا ہی کے اندر ہو سکتا ہے کام مرنے کے بعد اس پہ بال نہیں آئیں گے مرنے کے بعد تو تھوڑے سے بال نکل جاتے ہیں مردے کے لیکن ایک مٹھی ڈھاڑی نہیں آئیں گی دوست اور مرنے سے پہلے پہلے عمل کا اعتبار ہے مرنے کے بعد کسی عمل کا اعتبار نہیں مرنے کے بعد تو بھائی بلکہ مرنے سے پہلے جب نزا کا وقت تاری ہو جاتا ہے اس وقت تو توبہ بھی قبول نہیں ہوتی دوست تو وہ بولتے تو آپ دیکھیے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش پر ہم سب امیدوار ہیں اور ہمارا ذریعہ نجات بھی ہوئی ہے پھر دوستو اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے دن ہم سے پوچھ لیا کہ میری شکل بنانے میں میری شکل میں تمہیں کیا خرابی نظر آئی تھی کہ تم نے ہمارے جیسی شکل بنانے میں شرم کیا جنگ کیا ہمارے پاس کیا جواب ہوگا تو کوئی جواب ہوگا ہمارے تو اس لیے میرے دوستوں اس کام میں ہم دیر نہ کریں اللہ کی اللہ کو راضی کرنے میں کس بات کی دیر ہے اس جبکہ ہمارا آدھے سے زیادہ تو وقت ویسے ہی گزر چکا ہے اب تو بس آ لاؤ لاؤ ہو رہی ہے بس کسی وقت بھی جو ہے وہ کام ہمارا ہو جائے گا تمام آواز لگ جائے گی ہماری تو ایک مٹھی گاڑی رکھنے کا سب کے سب آج عہد کر لیں جن کے کم اداری وہ عہد کر لیں کہ ہم اس کو ایک مٹھی پوری کریں گے جن کے نہیں ہیں وہ آج سے نعرہ لگائیں دوستوں نعرہ نہیں ہوں کسی کا تو کیوں ہوں کسی کا انہیں کا انہیں کا ہوا تھا ہاں۔ ایک مٹھی گاڑی رکھنا یہ واجب ہے یہ پہلا عمل ظاہر کا میں نے آپ کو بتلا دیا میرے مرشد نے فرمایا کہ گاڑی سے مومن کی دوستی اللہ سے گاڑی ہو جاتی ہے گاڑی گاڑی دوستی اللہ سے کر لو دوست وہ اللہ کہیں گے کہ میرے نبی کی شکل میں آیا ہے پھر اللہ کو بھی حجاب آئے گا کہہ رہے یہ میرے نبی کی شکل میں ہے اس کو میں کیسے نہیں بخش کروں پھر تو وہ بخشی دیں انشاءاللہ تیرے محبوب کی یارت شباہت لے کے آیا ہوں حقیقت اس کو تو کر کے میں صورت لے کے آیا کچھ تو ہم ظاہر لے کے جائیں گے تو اس کو دوسرا عمل کیا ہے کہ ہمارے ٹپنے مردوں کے ٹپنے جب چل رہے ہوں اور جب کھڑے ہوئے ہوں دو حالتیں یاد رکھ دو حالتوں میں جب چل رہے ہوں اور جب کھڑے ہوئے ہوں ان دو حالتوں میں مردوں کو ٹکنے کھلا رکھنا واجب ہے اور ٹکنے ڈھانکنا گناہ کبیرہ ہے گناہ کبیرہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وعید بھی فرمائی ہے بخاری شریف کی حدیث ہے ما اسفل من کا بین منل ادار فنار جس کا ٹکنا اوپر سے آنے ادار کہتے ہیں اوپر سے آنے والے لباس کو کرتا ہو لنگی ہو جبا ہو یا پتلون ہو شلوار ہو کوئی بھی چیز ہو ٹخنوں سے گئی ہر وقت اوپر رکھو صرف نماز کا حکم نہیں ہے کہ نماز میں اوپر کر لیا پھر ڈھانک لیا تو فرمایا کہ ماں ہر پہ مینل کاغیں مینل کدار پھر نار جس تخنے کا جتنا حصہ اوپر سے آنے والے لباس سے ڈکے گا مردوں کے لیے حکم ہے یہ تو اتنا حصہ جہنم میں جلے گا میرے دوستوں اگر ایک ایسے آزاد چھوٹ دیا جاتا ہے کہ کفن جہنم میں باقی جسم جنت میں تو سمجھ جاؤ کہ جو جس کے کفنوں پر عذاب ہوگا تو وہ خود کہاں ہوگا اس لیے بھائی یہ بڑا حکم ہے یہ معمولی حکم نہیں ہے میرے مرشد نے فرمائے بڑے بڑے حرام کام ہیں جس کو میں روکنے کو کہہ رہا ہوں کہ اس کام پہ عمل کر لو اس سے رک جاؤ تو ان شاء اللہ تعالیٰ اللہ کے ولی ہو جاؤ گے کیونکہ یہ کام بڑے نسل مشکل ہیں ٹکنا کھولنا آج مشکل ہے ہاں مشکل ہے تو ٹکنا آسان ہے کھولنا تو عورتوں کے لیے عورتیں کہتی ہیں آج ہماری ملا کٹ سلوار ہونا ٹکنے کھول کے پھر رہی ہیں عورتیں ننگے ہونے کو فخر سمجھ رہی ہیں ننگے ہونے کو فخر سمجھ رہی ہیں حالانکہ سب سے جاہل اور ان پڑھ عورتیں ایسا کام کرتی ہیں ہم بتاتے رہتے ہیں کہ ایک نو مسلم عورت نے جب اسلام لے آئی اور کمبل پردہ نقاب ہاتھ ہاتھ ہاتھ کے کا وہ گلاس بھی اور سب پہنا ہوا اور اس نے ایک ایک رسالے کو دینی رسالے کو انٹرویو دیا اس نے کہا کہ مسلمان آج ہمارا تھوکا ہوا چاٹ رہے ہیں آج ہمارا تھوکا ہوا چاٹ رہے ہیں جس تہذیبی اور جانوروں والی معاشرت کو ہم چھوڑ کر اسلام جیسے پاکیزہ دین کو اختیار کرنے آئے ہیں مسلمان ابھی اس کے پیچھے پڑ گئے ہم نے جس چیز کو تھوکا ہے جس چیز سے ہم نے بیداری کا اعلان کیا ہے مسلمان اس کو چاٹ رہے ہیں دوستوں یہ ہمارے لیے شرم کی بات ہے کہ ہم مسلمان ہوتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سرور عالم مانتے ہوئے سید الانبیاء مانتے ہوئے اور اپنی شفاعت کی امید ان سے رکھنے کے لیے رکھنے والے ہم کس حال میں ہیں دوست سوچے تو صحیح کہاں جا رہے ہیں قدم سوئے مرکز نظر سوئے دنیا کہاں جا رہا ہے کدھر دیکھتا ہے ارے قدم تو ہر لمحہ ہر قدم ہمارا قبل کی طرف جا رہا ہے اپنے انجام کو جا رہا ہے اور ہم پیچھے مڑ مڑ کے دنیا کو دیکھتے ہیں ہائے ہم سے کیا چیز چھوڑ رہی ارے کیا چیز مل رہی ہے اس کو دیکھو ادھر جنت ہے ادھر جہنم ہے کس طرف جا رہے ہو دوست کس کی ماننا چاہیے عقل سے فیصلہ کر لو بھائی زیادہ مشکل بات نہیں ہے زیادہ موٹی بات بالکل موٹی سی بات ہے کس کے پاس جانا ہے اور کہاں جانا ہے آپ کو جنت میں جانا منظور ہے کہ جہنم میں جانا منظور ہے خدا نا خاص کوئی بہت بیوقوف ہوا تو شاید کہہ دے گا لیکن اللہ کا شکر ہے یہاں تو سب عقل مند نظر آتے ہیں تو وہی سوچ سمجھ کے کام کرنا چاہیے اور جو وہ ٹفنے ڈھانکنا واجب ہے اور ان کو ٹپنے کھولنا حرام ہے یہ سب سطر عورت کی سطر میں شامل ہے حتیٰ کے بال بھی عورت کی سطر میں شامل ہے اس اعتبار سے کہ اگر ڈیڑھ سو سال کی بھی کوئی عورت ہو جائے تو چہرہ تو کھول سکتی ہے جھریاں پڑ گئی گٹی ہو گئی باغ خاندان کی بزرگ خواتین ہوتی ہیں تو ان کو دیکھ سکتے ہیں اگر بہت ہو گئی اسی نبے سال کی بات سو سال کی بھی ہوتی ہیں تو ٹھیک ہے چلو بھائی ان سے پردے کے اقامات میں نرمی ہو جاتی ہے لیکن بال بالوں کا پردہ ڈیڑھ سو سال کی بھی اگر عمر ہو جائے عورت کے بالوں کا پھر بھی پردہ رہے بال کھولنا پھر بھی نامحرم کے سامنے جائز نہیں ہے تو دوستو یہ ہے کہ ہم اپنے ٹخنوں کو کھول کے رکھیں جب چل رہے ہوں اور جب کھڑے رہے ہوں اگر لیٹے بیٹھے ڈھک جائیں تو غیر نہیں دین مشکل نہیں ہے دوستو دیکھو ایک صحابی حاضر ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت بعض لوگ شرماتے ہیں اب شرم کا تو علاج جو ہے یہی ہے کہ بھائی بے اس بے شرمی پہ آ جاؤ <laughs> شرم کا علاج کیا ہے بے شرمی پہ آ جاؤ دین پر عمل کرنے میں شرم نہ کرو ایک صاحب ہی حاضر ہوئے اور پوچھا کہ یا رسول اللہ انی ہمیشہ صاف صاف کہتے ہیں پنڈلی کو اور صافین کہتے ہیں دو پنڈلی کو عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری پنڈلیاں سوکھ گئی ہیں ان کا اشارہ اس طرح تھا کیونکہ عرب میں بلاوت بہت تھی اشارات کی بلاوت بہت تھی ہمارے استاد صاحب نے بتایا کہ عرب عرب میں جو ہے وہ ایک لفظ تھا وہ میں بھول گیا اس سے اشارہ تھا کہ اس کے یہاں یہ راکھ والا راکھ جو جل کے راکھ ہو جاتی ہے نا اس کے یہاں بہت راکھ ہوتی ہے راکھ جلی ہوئی چیز کی راکھ لکڑی کی کوئلے کی راکھ اس کا لفظ میں بھول گیا ربی میں تو انہوں نے بتایا کہ اس کا مطلب کیا ہے اس کے یہاں رات بہت ہوتی ہے اب ہم آپ کتنا بھی ذہن لڑائیں لیکن ہمارا دماغ وہاں نہیں پہنچ سکتا اس کو کیوں تو اس کو کہا گیا کہ اس شخص کو کہا گیا ہے کہ جس کے یہاں مہمان بہت آتے ہوں اور ان کے لیے کھانا بہت پکاتا ہے تو اس کی لکڑی زیادہ جلائی جاتی ہے رات زیادہ ہوتی ہے تو اچھے معنوں میں اس کو کہا جاتا ہے تو ایسے ہی جو ہے وہ ہم جو ہے انہوں نے کہا کہ یار اللہ میری پنڈلیاں سوکھ گئی اشارہ یہ تھا کہ کیا میں پنڈلیاں اپنے اپنے ڈھانک لیا کروں تاکہ میرا یہ عید ظاہر نہ ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم پنڈلیاں تو جو سوکھی ہیں یہ تو اللہ کی طرف سے ابھی تیرا اختیار نہیں ہے لیکن تخنے ڈھانکنا تیرے اختیار میں ہے تیری طرف سے گناہ ہو اجازت نہیں دی ہے نا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا بالکل آخری وقت تھا بالکل آخری وقت کہ جب ان کا خادم حاضر ہوا تو دیکھا کہ جو ہے ڈھکا ہوا ہے تو فوراً جو ہے اس کو کہا ارفا ادارت یا غلام ارے آخری وقت میں آخری سانس میں دوستوں کیا فکر لے کے جا رہے تھے اے غلام اپنی ادار کو اوپر کر لے اپنا کھول لے آخری وقت میں کس کو ہوش ہوتا ہے لیکن ان کو کیا ہوش تھا دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا عشق تھا اور کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر اعتماد تھا پہلے ہی میں سنا چکا ہوں کہ جب ایک سوراخا ایک ایک شخص تھا اس نے اس کو لوگوں نے کافروں نے لالچ دے کر تیار کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کر قتل کر دو نو کو اور ہم تمہیں اس کے بدلے میں سو اونٹ دیں گے اس زمانے میں اونٹوں کی عرب کے یہاں بڑی ویلی ہوا کرتی تھی اور بہت بڑیا بڑھیا قسم کے اونٹوں کا وعدہ کیا وہ لالچ میں تیار ہو گیا جب یہ پہنچا تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب حاضر ہوا تو اس کے گھوڑے کا پیر پھنس گیا اور نکل نہیں نہ پایا حالانکہ ریتیلی زمین تھی لیکن اس میں ہے پھنس گیا تو یہ سمجھ گیا کہ یہاں میری دال نہیں گلی کام نہیں بنے گا یہ واقعی خدا کے نبی تو ایمان تو نہیں لایا لیکن رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے حل کیا کہ رسول اللہ دعا کر دیجیے پیر نکل جائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا بتانا مت کسی کو کہا نہیں بتاؤں گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی پیر نکل گیا چلا گیا اور جا کے بتا دیا کہ بھائی یہ میرا کام نہیں ہے تو جب یہ جا رہا تھا وہاں سے واپس تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوراخا کو کہا کہ اے سوراخا ایک دن آئے گا جب مسلمانوں کے غریب مسلمانوں کے ہاتھوں میں قیصر کسرا کے کنگن ہوں گے کنگن سونے کے کنگن ان کی بیگمات کے سونے کے کنگن ہوں گے ایک دن آئے گا اسلام پر دیکھ لینا یہ چلا گیا جو جب یہ ایران کی سلطنت فتح ہوئی اس کے بعد وہاں کے جو مال غنیمت میں جو خزانے آئے تو اس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے دیکھا کہ اس میں کچھ تلاش کرتے رہے پھر اس وقت کے جو امیر تھے غالب نظر انس رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو بلا کر فرمایا کہ اے انس کیا ساری چیزیں وہاں سے آ گئیں کہا جی لیا امیر المومنین ہر چیز حاضر کر دی کہا نہیں تلاش کرو کچھ چیز باقی ہے کہا میں نے تو ہر چیز حاضر کر دی ہے پھر بھی دیکھ لیتے ہیں اب گئے تلاش کیا تو ایک بورے کو جھاڑا تو اس میں سے وہ کنگن چونکہ چپکے رہ گئے تھے اس میں اٹک گئے تھے تو وہ نکلے نہیں تھے تو لا کر پیش کیا کہ یا امیر المومنین یہ کنگن اس میں سے نکلے کہا ہاں مجھے اسی کی تلاش ہے کیا معاملہ سوراخا کو بلاؤ سوراخا کو بلایا اس نے اس سے پوچھا گواہی لی کہ کیا تم سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا تھا کہ ایک دن آئے گا کہ قیصر اور کسرا کی بے دماغ کے کنگن مسلمانوں کے ہاتھوں میں ہوں گے کہا ہاں بے شک انہوں نے فرمایا تھا دیکھو یہ کنگن کتنا کتنا اعتبار تھا کہ وہاں سے جب خزانے آئے تو ان کو یقین تھا کہ اس میں وہ کنگن ضرور ہوں گے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ایسا ہو نہیں سکتا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں اور وہ کام نہ ہو یہ دوستوں آج ہم افسوس کی بات ہے کہ ہم دین کی باتوں کو بس یوں نہیں سمجھ لیتے ہیں بس ٹھیک ہے کر لیا کر لیا نہیں کر لیا نہیں کر لیا کتنے نقصان کی بات ہے دوستوں تو دو حکم یہ ظاہری آپ کو بتا دیے کہ ظاہری جو اسٹرکچر ہے ہمارا یہ اسٹرکچر مومن جیسا اسٹرکچر ہو ہمارا ہمارا ظاہر جو ہے وہ مومن جیسا بن جائے اللہ والا بن جائے جب ظاہر بن جاتا ہے دیکھو میرے مشکل آسان کی بات فرماتے تھے گدھے گدے کے پیٹ میں پہلے جسم بنتا ہے پھر اس میں گدھے کی روح ڈالی جاتی ہے روح بعد میں آتی ہے پہلے جسم بنتا ہے پھر اس کی روح ڈالی جاتی ہے ظاہر بنانے کا یہ ہے فرمایا کہ اگر پائلٹ ہے اب پائلٹ جب لینڈ کرنے والا ہے زمین پہ اترنے والا ہے تو پائلٹ کہے کہ صاحب آپ فکر نہیں کریں پہیے ہمارے جو ہے جہاز کے اندر ہیں آپ فکر نہ کریں ہم لینڈ کر رہے ہیں نہیں بھائی پہیے باہر نکالو ظاہر کا تو کوئی اعتبار نہیں پہیے تو موجود ہیں پھر وہ کوئی مانے گا ان کی بات کوئی مانے گا کہ بھائی نہیں پہیے کوئی بات نہیں اندر ہی رکھو کوئی مسئلہ نہیں ہے پہیے تو موجود ہیں نہیں پہیے کو باہر نکالنا پڑے گا اس لیے لوگ کہیں گے کہ بھائی ہمارے دل میں تو محبت ہے داڑھی ہے دل میں ہمارے بازو کہتے ہیں ہمارے دل میں داڑھی دل میں داڑھی سے کام نہیں چلے گا ظاہر سے کام چلے گا باہر نکالنا پڑے گا تب کام چلے گا تو یہ دو چیزیں ہم نے ظاہر کی آپ کو بدلا دی ظاہر کے دو کام کرنے پڑیں گے اللہ والا بننے کے لیے اور دو کام باتیں دیکھو کام تو بہت مختصر ہے لیکن ان کی برکت سے انشاءاللہ پورے دین پر میں آپ سے کر رہا ہوں کہ عمل کرنا آسان ہی نہیں بلکہ مزیدار ہو جائے گا آپ لپک لپک کے دین کو حاصل کرنے کو کیونکہ آپ کا دل کھل جائے گا حلاوت ایمانی نصیب ہو جائے گی اور حلاوت ایمانی کی سب سے پہلی علامت یہی ہے کہ اسلام میں عبادات میں اس کا دل لگنے لگے گا عقل کی آنکھیں اس کی کھل جائیں گی میں یہ تقلّہ اللہ قرقانہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو تقوی اختیار کرے گا ہم اس کو قرقان عطا کریں گے ہم کو بادل کی تمیز عطا کر دیں گے کہ یہ حق ہے اور یہ باطل ہے یہ غلط راستہ ہے یہ اچھا راستہ ہے آ کے جائیں گے دوستوں تو دو کام آپ کو ظاہر کے بتلا دیے اور دو کام باطنی بتلا دیے دو کام کیا ہے ایک تو نگاہ کی حفاظت کر لو عورتوں سے نظر کی حفاظت بس صرف نفس کے اوپر جبر کرنا ہے اور دوستوں اور نہ کوئی پیسہ خرچ کرنا ہے نہ کچھ اور کام کرنا ہے نہ کوئی مشقت کرنی ہے اللہ نے یہ آٹومیٹک پردہ دے دیا جس کو ہلانے کے لیے کسی روز کا سوئچ بند کرنے کی بھی ضرورت نہیں یہ آٹومیٹک پردہ ہے جب آ گئے وہ سامنے نابینا بن گئے جب ہٹ گئے وہ سامنے سے بینا بن گئے نامحرم آئے سامنے فوراً اپنی آنکھوں کا پردہ گرا لو اور اپنے آپ کو اس, اپنا راستہ بدل لو اتنی ظاہر و نلا ربی ہزار کر لو کہ میں تو اپنے رب کی طرف جاتا ہوں جو ہدایت دینے والا ہے بلکہ میرم آ رہی ہو کوشش کرو کہ اپنا راستہ بھی بدل لو تاکہ ناک میں اس کی خوشبو بھی نہ آئے بس میں تو اس کو بدبو کہتا ہوں بدبو سے بھی بری ہے نامحرم کی خوشبو اور یہ مسئلہ بھی سن لو کہ نامحرم کہ عورت کو نامحرموں کے سامنے خوشبو لگا کر جانا بھی حرام ہے یہ بھی ایک طرح کا دینا ہے بہت سے خواتین جو ہے خوشبو لگا کر باہر نکلتی ہیں نہ محرموں کو جائیں اگر لگانی ہے ایسے لگاؤ اتنی ہلکی لگاؤ کہ اپنے محرموں میں رہو یا اپنے شوہر کے لیے لگاؤ ٹھیک ہے جائز ہے لیکن ایسی خوشبو لگا کر باہر نکلنا نہ محرموں کو خوشبو جائے ہاں اس لیے بھائی نگاہوں کا پردہ رکھو نگاہ آج لوگ کہتے بھائی ہم ہر وقت باوضو رہتے ہیں میرے مرشد نے فرمایا اس سے زیادہ ضروری اور اس سے زیادہ افضل قلب اور نگاہوں کا ہے نگاہوں کا اور قلب کا وضو اس سے زیادہ ضروری ہے اس سے زیادہ ترقی دلانے والا ہے اس کو لہذا نامحرم عورتیں جس میں چچی بھی ہے مومانی بھی ہے بھابھی ہے دیور سالی اور جیٹھ وغیرہ اور خالو یہ سب ایک دوسرے کے نامحرم ہیں یہ نامحرم ہیں ان سے پردہ ضروری ہے اور بھابھی سے اور سالی سے تو بہت سب پڑتا ہے بہت سب پڑتا ہے آج ہمارے یہاں پہ کہتے ہیں یہ سب گھر کے لوگ ہیں لیکن گھر کے لوگ ہیں تو یہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے اللہ تعالیٰ نے تمام رشتے قرآن پاک میں بھی بدلا دی کہ کون کون تمہارے محرم ہیں کون کون تمہارے نامحرم ہیں لہذا گھر میں جتنے نامحرم رشتے دار ہیں ان سے بھی نگاہ کی حفاظت کرنا اور بازار میں بے پردہ پھیلنے والی عورت سے بھی نگاہ کی حفاظت کرنا میرے خوش نے فرمایا کہ یہ حکم ایسا ہے کہ اس میں زلزلے آ جاتے ہیں دل میں یعنی بعض لوگوں کو حسن پرستی کی اتنی عادت ہے کہ وہ چھوڑتے نہیں ہیں چھوڑنا نہیں چاہتے سو حسین مل جائیں اور بعد میں کہے کہ ایک سو ایک بھی ایک باقی ہے اس کو بھی دیکھنے جائیں گے اتنے حسن پرستی کرتے ہیں بعض لوگ اس لیے جتنا زبردست مجاہدہ ہوگا اتنا ہی زبردست مشاہدہ ہوگا نور بھی اتنا ہی پیدا ہوگا علاوہ تو ایمانی بھی اتنی نصیب ہوگی دوست اب اتنا وقت ہو گیا تو تفصیل کا وقت نہیں ہے صرف یہ تیسرا عمل بتا کر ایک چوتھا عمل بتاتا ہوں اور اس عمل میں یہ ہے کہ جیسے نامحرم عورتوں سے نگاہوں کی حفاظت کرنا ہے ایسے ہی گہری شرط جو ابھی جن کے نسیں بھیگتی ہیں جو ابھی تھوڑے تھوڑے بال آئے ہوتے ہیں اور ان کے چہرے پر کشش ہوتی ہے ان سے بھی نگاہ کی حفاظت کرنا اسی میں شامل نگاہ کی حفاظت اور صرف مردوں کا حکم نہیں ہے عورتوں کے لیے بھی یہی حکم ہے کہ مردوں کو نہ دیکھیں نامحرم مردوں کو نہ دیکھیں دونوں کے لیے قرآن پاک میں الگ الگ حکم اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے کہ نہ میرا عورتوں کو نہ دیکھیں نہ میرا عورتیں نہ میرے مردوں کو نہ دیکھیں اور مردوں کو دیکھنا حرام ہے نہ میرا مردوں کو دیکھنا مردوں کے لیے نہ میرے عورتوں کو دیکھنا حرام ہے اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے بدعا فرمائی ہے اس پیڑ کے اوپر لان اللہ الناظر اول منظور اللہ تعالیٰ لانت فرمائے دیکھ لو دوستو ابھی آپ کے سامنے واقعہ بیان کر دیا کفار کو کتنی عقل تھی کتنا آپ کے اوپر اعتماد تھا ہم مسلمان ہیں آج ہمیں اس باتوں پر یقین ہے اللہ اور رسول کی لانت سے ہم ڈرتے نہیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم بد دعا فرما رہے ہیں لان اللہ الناظر زربل منظور ہے اللہ تعالیٰ لانت فرمائے دیکھنے والے پر بھی دکھانے والی پر بھی یعنی جو بے پردہ ہو رہی ہے نامیرن کے سامنے آ رہی ہے خدا اور رسول کی لانت ہے اس کے اوپر دوست لانت کا مطلب ہے اللہ کی رحمت سے دوری اللہ کی رحمت سے وہ شخص دور ہو جائے گا اور کتنی بھی مصیبت اس کے اوپر ٹوٹ پڑے وہ کم ہے دوستوں پھر بخاری شریف میں ہے زین آئیں گے نظر آنکھوں کا زنا ہے نظر بازی یہ تو بالکل صاف کھلی کھلی حدیث بخاری شریف کے آپ رہا ہوں زین آئیں گے نظر آنکھوں کا زنا ہے نظر بازی آنکھوں کا زناکار بھائی ولی اللہ کیسے ہو سکتا ہے بھائی غلطی خطا ہو جانا اور ہے لیکن وہ جان بوجھ کر ایک کام کرنا اور اس سے توبہ نہ کرنا اور اس کے اوپر مسلسل اس کو کیے جانا یہ تو بھائی بالکل یعنی بہت ہی بہت ہی نقصان کا سودا ہے نقصان تو اور چوتھا کام کیا ہے کہ بھائی قلب کی بھی حفاظت کرنا قلب میں نامحرم کے خیالات نہ لانا گندے خیالات نہ لانا پھر صرف یہی نہیں بلکہ ریبت بدگمانی تکبر حسد غصہ یہ سب باتنی گناہ دل کے گنا ان سب سے حفاظت کرنا اپنے کو بالکل پاک و صاف رکھنا ہے نا حضرت مفتی تفسم مانی صاحب دارالعلوم سب جانتے ہیں ان کا عجیب شعر ہے کہا کہ درد دل دے کے اس نے مجھ سے یہ ارشاد کیا درد دل دے کے اس نے مجھ سے یہ ارشاد کیا ہم اسی دل میں رہیں گے جسے برباد کیا یعنی اللہ کے لیے اپنا جو دل توڑتا ہے دوستو اپنے نفس کی خواہشات کو توڑ دیتا ہے اللہ کا قانون نہیں توڑتا ایسے ٹوٹے ہوئے دل کو اللہ تعالیٰ اپنے رہنے کے لیے پسند کرنا یہ ہے اللہ کے رہنے کی جگہ اللہ اتنی عظیم الشان ذات ہیں کہ ان کے لیے تو بھائی ہم سوچتے کہ بہت بڑا کوئی محل ہونا چاہیے عالیشان محل نہیں انہوں نے کیا پسند کیا اپنے رہنے کے لیے مومن کے ٹوٹا ہوا دل مومن کا ٹوٹا ہوا دل شکستہ دل جس نے اپنی ایک خواہش بھی پوری نہیں کی ناجائز خواہش ناجائز خواہش یاد رکھو جائز جتنی خواہشات ہیں پوری کرو کوئی منع نہیں ہے وہ حلال کھلاؤ لیکن ناجائز ایک بھی نہ کرو تو ٹوٹا ہوا دل اللہ کو اپنے رہنے کے لیے پسند ہے دوست کو یہ چار اعمال ہیں جو چار اعمال کر لے گا ان شاء اللہ تعالیٰ ایک نئے دن اس پر اللہ تعالیٰ اپنی محبت کو غالب کر کے اور بالکل اپنا بنا کر اس کو دنیا سے اٹھائیں گے پھر ہمیشہ ہمیشہ کے مزے پھر کبھی رنج نہیں کبھی غم نہیں کوئی نقصان نہیں تجارت لن تبور ہے دوستو نفع ہی نفع ہے اس کے اندر بس آج ہم ارادہ کر لیں کہ ان شاء اللہ تعالیٰ یہ چار کام تو ضرور ہی کریں گے انشاءاللہ ضرور ہی آپ جو ہے ہمارے گالوں کے اوپر بلیڈ نہیں کرنے گا گے اب ارادہ کر لیں کب تک دوستوں کب تک ہم اللہ کو ناراض کرتے رہیں گے کب وہ وقت آئے گا اللہ تعالیٰ ہمارے ہیں یا انسان ماں ور کا رب بکل کریم ارے تم کو رب کریم سے کس چیز نے دھوکے میں ڈال رکھا کس چیز نے دھوکے میں ڈال رکھا ارے ہماری طرف آؤ کیا کیا انعامات ہم نہ دیں گے تم کو دنیا میں کیا کیا نہیں دیں گے آخرت میں بہ تمہاری ہی تمہاری ہے بل آرسی بت انجام مستقیم کے ہاتھ میں انجام اللہ نے مستقیم کے ہاتھ میں دے دیا جو چاہو لے لو جتنا چاہو لوٹ لو سب کچھ تمہارے لیے ہے دنیا بھی تم دنیا کی نعمتیں بھی تمہارے لیے تھیں آج اب جنت جنت میں ہمارے پاس آ گئے ہو اب سبھی کچھ تمہارے لیے لیے لیے ارے دوستو اللہ نے فرمایا ہے کہ ہم یہ بھی دیں گے نہرے بھی دیں گے اور باغات بھی دیں گے اور شہد کی نہریں بھی اور ہورے بھی اور یہ بھی کے ڈیلے اور سونے چاندی کے ڈھیر سب کچھ اس کے بعد وہ میں اس میں اور بھی ہم زیادہ دیں گے یہ نہیں بتایا کیا کیا دیں گے ارے پھر انہوں نے بتایا پھر کیا کچھ ملے گا دوستوں ہاں؟ تو کتنی حماقت کا سودا ہے ان کو راضی نہ کرنا دوستوں ان کو ناراض کیے رہنا کتنی حماقت کا سودا ہے نا تو بس ہم ارادہ کر لیں اور اس کے سر فہرست ایک کام تو بھائی ہر انسان کے اوپر ضروری ہے بالکل ضروری وہ ہے تجویز قرآن قرآن پاک کو صحیح صحیح پڑھنا اللہ کا کلام صحیح طریقے سے پڑھنا اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ کسی قاری صاحب کے پاس دیکھو بھائی ہر چیز اس کے والے سے ملتی ہے ہمارے حضرت فرماتے تھے مٹھائی ملتی ہے مٹھائی والے سے دودھ ملے گا دودھ والے سے کپڑا ملے گا کپڑے والے سے آم ملے گا آم والے سے تو اللہ ملے گا اللہ والے سے پھر ایک کام تو یہ کرو کہ بھائی اولیاء اللہ کی صحبت کو مضبوط پکڑ لو آنا جانا پکا کرو اور دوسرا ان سے تعلق بھی کرو تاکہ ان سے اپنی دنیا کے مشورے آخرت کے مشورے اولاد کی تربیت اور دوسرے امور سے متعلق مشورہ کرتے رہو تاکہ ہمارا راستہ صاف ستھرا ہو جائے دین ہمارا ہموار ہو جائے راستہ ہمارا ہموار ہو جائے ہے نا اور دوسری بات یہ ہے کہ ہر چیز کیونکہ اس کے والے سے ملتی ہے تو قاری صاحب سے سیکھنا پڑے گا کوئی ماہر قاری صاحب ہو جو اپنے محلے میں مسجد میں قریب میں جہاں بھی ممکن ہو وہاں بھائی پندرہ بیس منٹ کی محنت ہے روزانہ روزانہ پندرہ بیس منٹ کی محنت کر کے اللہ کا کلام صحیح پڑھنا آ جائے گا دیکھو بھائی احکم الحاکمین کا کلام کلام الملوک ہے بادشاہوں کا کلام بادشاہوں کا ہوتا ہے اور وہ کس کا کلام ہے احکم الحاکمین کا کلام تو وہ آسب کا بادشاہ کلام ہے اگر اس کو ہم غلط پڑھیں گے کسی عام آدمی کا کلام غلط پڑھو شاعر کا شاعری غلط پڑھو تو کتنا برا مانتا تو اللہ تعالیٰ کا کلام کہا ہے تو اس کو صحیح پڑھنا کہ نہیں پڑھنا اور جو صحیح صحیح پڑھے گا ایک ایک حرف پر اس کو پھر دس نیکی ملے گی اور اگر غلط میں پڑھے گا تو اس کو گناہ ملے گا اور اس کے معنی بھی بدل جائیں گے معنی بھی بدل جاتے ہیں بعضوں کا اس لیے بھائی اس کو صحیح صحیح پڑھنا چاہیے اور اس کے لیے ایک یہ محنت کر لو یہ دو ڈھائی مہینے کی محنت ہے بہت سے بہت تین مہینے میں مخارج صحیح ہو گئے نماز ٹھیک سے پڑھنی آ گئی نمازیں بھی درست نہیں ہوتی جب قرآن شریف صحیح نہیں پڑے گا نماز کیسے اس کی درست ہوگی اور اتنی محنت بھی کریں وضو بھی کر رہے ہیں اور سردی میں جا رہے ہیں گرمی میں جا رہے ہیں نماز بھی پڑھ رہے ہیں اور نماز نہ ہو وہاں جا کے معلوم ہو کہ تم نے یہ غلط پڑھ دیا تھا کتنی بری بات ہے کتنا نقصان کرتا ہے تو اس لیے بھائی یہ کل پانچ کام ہو گئے یہ قرآن پاک کی تجویز سب لوگ درست کر لیں وعدہ کر لیں کہ بھائی اب ہم جو ہے قرآن پاک کو بالکل صحیح صحیح سیکھنے کی مشق کریں گے اور اس کے بعد جیسے دیکھو ہر چیز لیے محنت چاہیے ہوگی نا محنت تو کرنی پڑے گی لیکن انعامات کتنے بڑے بڑے گے ہے نا اس لیے بھائی قرآن پاک کو اچھی طرح سیکھنا اور اب نے گالوں پر اب اس سنت کے باپ کو اب ارادہ کر لو کہ اب بس بہت نافرمانی کر چکے اللہ آپ کی اب جو ہے اس گال کے اوپر آپ کے نبی کی سنت بس آپ کو آپ کے نبی کی سنت کا باپ ہم لگائیں گے اور جب تک ایک مٹھی نہ ہو اس کو کہیں سے کترائیں گے دوسرا کام جب چل رہے ہوں جب کھڑے رہے ہوں دونوں حالتوں میں اپنے ٹخنوں کو کھلا رکھنا اور تیسرا کام اپنی نگاہوں کی حفاظت کرنا اور اس کی تدابیر بھی معلوم کر معلوم کرنی چاہیے کیونکہ نفس تقاضا کرتا ہے پھنسوا دیتا ہے مروا دیتا ہے بات ہے نا یہ کام کرا دیتا ہے تو اس سے بچنا کیسے یہ تدابیر اللہ والوں سے معلوم کی ہے یہ کام ہمارے ساتھ ہو رہا ہے کیسے اس سے بچے ایسے ہی قلب کی حفاظت کہ قلب کے اندر گندے خیالات کو نہ لانا دیکھو خیالات آنا برا نہیں ہے اس لیے کہ تقاضے اللہ نے رکھے ہیں لیکن ہمارا کام یہ کہ اس میں مشغول نہ ہو مشغول ہوں گے تو گناہ ہوگا مشغول نہیں ہوں گے تو کتنے بھی خیالات آ جائیں کوئی گناہ نہیں ہے لہذا قلب کے اندر گندے خیالات نہ لانا نامرموں سے متعلق کوئی اور غلط بات سے متعلق قلب کو اپنے صاف ستھرا یہ ہے چار کام جو آپ کو کر دیے اور میرے مرشد نے تو کتنی بار یہ بار بار قسم کھا کے فرمایا کہ تم ایک ہی کام کر لو بھائی کہ اپنی نظر کی حفاظت کر لو میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ تم اللہ والے ہو جاؤ اس میں بھی مطلب وہی چھپا ہوا ہے کہ جس نے یہ اعلیٰ کام کر لیا باقی سب کام پھر تو کہہ رہا ارے میں کہاں میں گئے گندگی میں ذلت میں اور گٹر خانے میں میں پھنسا ہوا تھا کو پھر وہ کہے گا کہ میں اس کو گناہ جو ہے پیشاب پیخانہ معلوم ہونے لگیں گے کہ میں کہاں پیشاب پیخانے میں لتا پتہ پڑا ہوا تھا اب اس کی آنکھیں کھل جائیں گی دوستوں بس یہ چار کام جو ہیں میرے مرشد نے ہمیشہ فرمائے اس کی متعلق کتاب تو تقسیم کر چکے ہیں ہم ولی اللہ بنانے والے چار اعمال جن کے پاس نہ ہو اس میں اور زیادہ تفصیل ہے وہ لے لیجیے بس اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمانا آج ہمارا ارادہ تھا کہ ہم جو ہے وہ کچھ ذکر بھی کرائیں گے لیکن ایک گھنٹہ ہو گیا بہت ہی تو ان شاء اللہ اپنی منجس میں تجمیات کر دیں گے ان شاء اللہ پانچ سات منٹ ہمیں نکالنا چاہیے اس کام کے لیے ہر جمعہ کو دو تجمیات کر لیں بس ٹھیک السلام عليكم ورحمة الله وبركاته